پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو اس کو ہزیان سمجھیں سبب یا علامت گر ان کو بجھائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں دوا اور پرہیز سے جی چرائیں یوں ہی رف رفتہ مرض کو بڑھائیں طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے بھور میں جہازا کے جس کا گھرا ہے کنارا ہے دور اور طوفاں بپا ہے گمان یہ ہر دم کے اب ڈوبتا ہے گما ہے یہ ہر دم کے اب ڈوبتا ہے نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سماپ نہ دکھلا رہی ہے نہ ست پسو پیش منڈلا رہی ہے چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے تنزل پہ اپنے قنات وہی ہے ملے خاک میں پر رونت وہی ہے ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ نہ رش اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارمان نہ دو زخ سے ترسان نہ جنت کے خواہاں نہ دو زخ سے سا نہ جن جنت کے خواہ لیا عقل دین سے نہ کچھ کام انہوں نے کیا دین برحق بد نام انہوں نے کیا دین برحق کو نام انہوں نے بلغ جو بے جمالی سوی سو دینی میلو رینی عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا تمدن کا اس پر پڑا تھا نسایا ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر کول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی فقط آب بارہ پہ تھی زندگانی نواں مصر کی روشنی جل بگر تھی نہ یونان کے علم مفن کی خبر تھی وہی اپنی فطرت پہ تب بشر تھی خدا کی زمیں بنجتی سر بسر تھی خدا کی زمیں بنجتی سر بسر تھی پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا کہیں آگ پجتی تھی وہاں بے محابہ کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا بتو کا ملسو بسو جا بچا تھا کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی تلسموں میں کاہن کہ تھا قید کوئی وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل میں مار تھا جس بنا کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تا کا اس گھر سے ابلے گچش میں خدا کا وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا قبیلے قبیلے کا کبت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا تو کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر بلغ بل ہلو کشف کام کشفے ہس می سواری سلو رئی بار سلو علیہ ب چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ شیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے نٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے سمجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدہ قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارا تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہیں پہل گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا لبے جو کہیں آن جانے پہ جھگڑا کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تلوار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں بل بولو بیماری کشف تو جو حسنت